بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اللہ کفر وسد عن سبیل اللہ اول وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا انہوں نے اپنے اعمال برباد کر لیے یا اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم عنهم واصلح بالهم اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور جو چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اس پر وہ ایمان لائے اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے اللہ نے ان کی گناہوں کو مٹا دیا اور ان کے حالت کی

یہ اس وجہ سے کہ یقین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی ہے اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے حق کی پیروی کی اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی مثالیں ان کی مثالیں بیان کرتا ہے یا ان کے حالات بیان کرتا ہے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ کفر و الرِّقَابِ حا خان تموم فشد الوثاق سو جب تم کافروں سے مد بھیڑ کرو ان سے ٹکراؤ تو ان کی گردنوں کو مارو حتیٰ کہ جب تم ان کا خوب اچھی طرح خون بہا لو تو ان کی مشکیں کسو یعنی ان کو مضبوط باندھ لو فعما منم بعد و اما فدا تو پھر اس کے بعد احسان کرنا ہے اور یا فدیہ لے لینا ہے حتیٰ تد الحرب اوزارہ حتیٰ کہ لڑائی اپنے ہتھیار گرا دے رکھ دے یعنی کہ لڑائی بند ہو جائے ذالک یہی حکم ہے ولو یشا اللہ تصور امین عمر اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سے انتقام لے لیتا ولا کے بل وغ اور لیکن تاکہ وہ تمہارے بال کو بعد کے ذریعے آزمائے والذین قتلوا فی سبیر اللہ فلن اب الم اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ان کے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا سیاحدی ہند و اقبال ہوں وہ ان کو ان قریب راستہ دکھائے گا اور ان کے حالات کی اصلاح کرے گا اور ان کو ان اس باغ میں داخل کرے گا اس جنت میں داخل کرے گا جس کی اس نے انہیں پہچان کروا دی ہے یا ایوہ الذین آمنوا ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جبا دے گا والذین کفروا فتعسل لہم وعولا اعمالہم اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے اور ان کے اعمال اس نے برباد کر دیے لال کا بھی اس کاری کہ انہوں نے یقینا اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے دمار اللہ علیہم اللہ نے ان پر ہلاکت ڈال دی ولیل کافرین امسالوہ اور کافروں کے لیے بھی اسی کی مثل ہے یعنی کہ اسی جیسی سزائیں ہیں ذالک کا بھی ان اللّہ باولین امن یہ اس وجہ سے کہ یقینا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا مولا ہے جو ایمان لے آئے وہ ان القافرین مولا علم اور یقین جو کافر ہیں ان کا کوئی مولا نہیں ہے کوئی دوست نہیں ہے ان اللہ يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار یقینا وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے باغات ہیں جنتیں ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں والذین کفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں جس طرح کے جانور کھاتے ہیں اور آگ ہی ان کا ٹکانا ہے اخرجت کا کتنی ہی بستیاں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا وہ تیری اس بستی سے زیادہ مضبوط تھی زیادہ قوت والی تھی جس بستی نے تجھے نکالا تو ان کا کوئی مددگار نہ تھا یعنی اہل مکہ نے آپ کو ہجرت پر مجبور کیا ہے مکہ والے تو بیچارے کچھ بھی نہیں ان سے بڑے بڑے زیادہ قوت والے لوگ تھے جن کو ہم نے ہلاک کر دیا من سوء کیا پس جو آدمی اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اس شخص کی طرح ہے جس کے لیے اس کے اعمال کی برائی مزین کر دی گئی اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی مثر الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ اس جنت کی مثال جس کا وعدہ پرہیزگار لوگوں کو دیا گیا ہے اس میں پانی کے دریا ہے جو کہ بوسیدہ ہونے والا نہیں ہے ذائقہ جس کا بدلتا نہیں بگڑتا نہیں ہے اور دریا ہیں دودھ کے کہ جن کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا اور دریا ہیں شراب کے پینے والوں کے لیے لذیذ اور دریا ہیں صاف کیے گئے شہد کے اور ان کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہیں اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے کمن ہوا خالد الفناری و سقو ما الحمیم الفقت اس شخص کی طرح ہے جو آگ میں ہمیشہ رہنے والا ہے اور انہیں گرم پانی پلایا گیا جس نے ان کی آنتوں کو کاٹ دیا یعنی وہ آدمی جو اللہ تعالی پر ایمان لاتا ہے متق کی پرہیزگار اور وہ آدمی جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے یہ دونوں کیا آپس میں ایک جیسے ہیں يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ عنفا اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو تیری بات کو غور سے سنتے ہیں حتیٰ کہ جب وہ تیرے پاس سے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں ان لوگوں کو جنہیں علم دیا گیا کہ اس نے ابھی کیا کہا ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اهواءہم یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دنوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور انہوں نے اپنے خواہشات کی پیروی کی اور قرآن جی سے جنت ہے کہ وہ نہرہ ہوں گے اور پھل ہوں گے ماتشتہی انفس جو کچھ دل چاہیں گے وہ ملے گا لیکن یہ کہ جنت میں جانے سے پہلے دل صاف ہو جائیں گے وہ الٹی الٹی خواہش کریں گے ہی نہیں مچھلی ਜੋ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈ ਵੇ ਲੱਭੇਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਇਤਕਾਫ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੇ ਪੀਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜੂ ਰੋਜ਼ਾ ਇਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਮਸੀਤੇ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਕੇ ਸਿਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਬੋਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਉਥਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚਿਲਮ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਭੰਨ ਛੱਡੀ ਉਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਛੱਡੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਗਿੱਲ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਲੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਦੇ ਸਾਂ ਜਾਵੇ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ

جنت میں جو یعنی کہ یہ جو چند چیزوں کا تذکرہ ہے کہ یہ ہے نہیں شراب دا مشروب خمر دا مانا شراب ہاں، خمر شراب لیکن یہ شراب ایسی جس کے ساتھ دماغ گڑبڑ نہیں ہوگا مطلب وہ مشروب کے لیے لفظ اور استعمال ہوتا ہے وہ شراب عربی میں جو لفظ شراب ہے اس کا معنی مشروب خبر کا معنی شراب وادہ ہوں خدا وہ آتا ہوں اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہوئے یا جنہوں نے ہدایت قبول کر لی اللہ انہیں ہدایت میں اور زیادہ کرے گا اور ان کو ان کا تقوی عطا کرے گا یا اللہ نے ان کو ہدایت میں اور زیادہ کر دیا اور ان کو تقوی میں اور بڑھا دیا تو وہ تو صرف قیامت کا ہی انتظار کرتے ہیں کہ ان کے پاس اچانک آ جائے فقد تو اس کی علامتیں آ چکی ہیں فنم ادا جا ہوں لکھا تو ان کے لیے کیسے ہوگا یعنی کہ نصیحت کیسے ممکن ہوگی جب ان کے پاس وہ آ جائے گی فعلم انہ لا الہ الا اللہ وسط فرلی دمبک تو جان لے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگ والمؤمنات اور ممن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم اللہ تعالی بخوبی جانتا ہے تمہارے چلنے پھرنے کو اور ٹھہرنے کو وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ کہتے ہیں کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی گئی فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالِ تو جب محکم صورت کوئی نازل کی گئی اور اس میں قتال کا ذکر کیا گیا تو رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك لهم نظر المغشيش عليه من الموت تو آپ دیکھیں گے دیکھتے ہیں وہ ان لوگوں کو جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے وہ تیری طرف اس طرح دیکھیں گے کہ جس طرح وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی تاری کی گئی ہوتی ہے تو ان کے لیے ہلاکت ہے یا ہلاکت بہتر ہے یعنی طاعت و قول معروف بہتر ہے ان کے لیے اطاعت کرنا اور معروف بات کرنا فضا اعظم الامرو تو جب پختہ ہو جائے معاملہ فلو صدق اللہ لکان خیر الحم تو اگر وہ اللہ کے لیے سچے رہیں اللہ سے سچ کہیں تو ان کے لیے بہتر ہو فہل اسی تم ان طلئی تم ان تفصیدو فل عربی و تو کیا قریب ہے کہ اگر تم پھر گئے کہ تم زمین میں فساد کرو اور رشتہ داریوں کو کاٹو اولا کلین اللہ اللہ فاسما ہوں و اما ابسارا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے ان کو بہرا کر دیا اور ان کی بصارت کو اندھا کر دیا افلا تدبر القرآن على قلوب نقفالها کیا یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر دلوں کے تالے ہیں ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملا لهم یقینا وہ لوگ جو اپنی پیٹھوں کے بل پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی تو شیطان نے ان کے لیے مزین کیا ہے اور ان کو مہلت دی ہے ذالک بھی انہم قالوا للذین کارہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ان لوگوں کو کہا جنہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا فی وادل الامر کہ ہم بعض معاملے میں تمہاری اطاعت کریں گے و اللہ علم اور اللہ تعالی ان کی پوشیدہ باتیں جانتا ہے فقی فیدا تو فتح ولا کا تو یغریب نہ تو کیسے ہوگا کہ جب فرشتے ان کو فوت کریں گے ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر ماریں گے لال کا بھی انہ متبا اسخط اللہ و کاریہ رضوانہ ہوں فاح باپا یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جس نے اللہ کو ناراض کیا اور انہوں نے اللہ کی رضا مندی کو ناپسند کیا سو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے اب حسب الذين في قلوبهم مرض ان يخرج الله اضغانهم کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کینوں کو نہیں نکالے گا وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعْرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ اور اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کو وہ دکھا دیں اور آپ انہیں پہچان لیں ان کی نشانیوں سے ولا تعریف فی لحن القول اور آپ ان کو پہچانیں گے زو معنی یعین بات کرنے میں واللہ یعلم اعمالہم اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو جاننے والا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ اور ہم تم کو ضرور آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو جان لیں اور تمہارے حالات جانچ لیں ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى یقینا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اور ہدایت کے ان کے لیے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد انہوں نے رسول کی مخالفت کی لن يضر الله شعی اللہ تعالیٰ کو وہ ہرگز کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے بسا یوح بھی تو بسا یوح بھی تو اور ان قریب ان کے اعمال حبت کر دے گا ضائع کر دے گا یا ایوہ الذین آمنوا اطیع اللہ و اطیع الرسول ولا تمطیلوا اعمالکم اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ بناؤ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم یقینا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا پھر وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے تو اللہ تعالی انہیں ہرگز نہیں بخشے گا فلا تهنوا وتدعوا الى السلم تو تم کمزوری نہ دکھاؤ اور صلح کی طرف نہ بلاؤ وہ الاعلون اور تم ہی غالب ہو واللہ معکم اور ور اللہ تمہارے ساتھ ہے ولن اعمالکم اور تمہیں تمہارے اعمال میں کمی نہیں کرے گا الحیات الدنیا لعب و لہو یقیناً دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہے اور اگر تم <clears throat> ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہیں تمہارے اجر وہ دے گا اور تم سے تمہارے مالوں کا سوال نہیں کرے گا یس فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَزْغَانَكُمْ خرج ازغان اگر وہ تم سے سوال کرے مطالبہ کرے اور پھر تم سے اصرار کرے تو تم بخل کرو گے اور تمہارے کینے وہ ظاہر کر دے گا ہا ان تم ہا سبیر اللہ پھر تم وہی ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو فمن کم میں یب تو تم میں سے کوئی ایسا ہے جو بخیلی کرتا ہے ومن یبخلو ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه اور جو بخل کرتا ہے تو وہ در حقیقت اپنے آپ سے ہی بخل کرتا ہے واللہ الغنی اللہ تعالی غنی ہے وانتم الفقراء اور تم فقیر ہو وان اور اگر تم پھر گئے یستبدل قوم غیرکم وہ تبدیل کر دے گا تمہاری جگہ تمہارے سوا اور لوگوں کو تم ملا یقون طرح نہیں ہوں گے چلو محمد بن لیں آج कल छोटी छोटियां बंद छोटी